حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بہت خوبصورت عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی کچھ نیک لوگ قصدن پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ وہ نظر نہ آئے اور کچھ منافع قسم کے لوگ جان بوجھ کر پیچھے رہتے تھے حتیٰ کہ آخری صف میں کھڑے ہوتے تاکہ اسے دیکھیں پھر جب رکو کرتے تو بغل کے نیچے سے اسے دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ولاقد مستقدم و لد عالم نل مسترین ہم خوب جانتے ہیں تم میں سے آگے رہنے والوں کو اور خوب جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو سنن نسائی حدیث نمبر 871